اور یہ برکت والی کتاب ہم نے آتار تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو